الرحیم تو تو پچھلے صفحے کے جو آیت کریمہ میں پڑھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تھیں رحمان من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکت والکتاب یہ جو آج کریمت ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ چھ چیزوں کا تذکرہ ہے اور اجمالی طور پر اور آئندہ جو ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کے آخر تک انہی چیزوں کی تفصیل ہوگی تو آج جو ہم آیت کریمہ پڑھیں گے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی اللذین من قبلکم اس آیت کریمہ میں آیت کرم میں جن ہم چھ چیزوں کا ہم نے اجمالی تذکرہ کیا تھا اس آیت کرم میں ان چھ چیزوں میں سے تیسری چیز ہے تیسری نیکی وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ ٹوٹل چھ چیزیں سے یہاں پہ تیسری چیز ہے تو ان تیسری تیسری چیز جو نا ماہ رمضان کا روزہ ہے رمضان کے مہینے کے روزہ ہے اور اس رکو میں جو ہے نا تقریباً آخر تک یعنی اس ایک رکو میں روزے کے متعلق جتنے احکام ہیں جتنے مسائل ہیں ان کا تذکرہ ہوگا اور اس کا شاید نزول پس منظر یہ ہے اس آیت کریمہ کا کہ حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب آیت کریمہ وعلى وعلى الذين الذين طعام اللہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ہمیں اختیار تھا کہ روزہ رکھ لے اور فدیہ دے روزہ رکھنے میں بھی اختیار تھا اور فدیہ دینے میں بھی اختیار تھا ہماری مرضی کا اگر ہم روزہ رکھ لیتے تو بھی صحیح تھا اگر روزے کی بجائے فدیہ دے دیتے تو بھی صحیح تھا لیکن جب اس کے بعد والی آیت کریمہ جو ہم پڑھیں گے اگلے صفحے پر فمن شہیدہ فمن شہیدہ شہر فلیسم ہو فمن شہیدہ مینکم شہر فلیسم ہو فمن شہید امین کو مشاہرہ کل یا یہ کلمہ جب نازل ہوئی تو پھر یہ جو اختیار تھا وہ منسوخ ہو گیا یعنی پہلے جو ہمیں اختیار تھا روزے اور فدیہ کے متعلق تو اختیار ختم ہو گیا منسوخ ہو گیا اور روزہ متعین ہو گیا یہاں پہ یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ سب سے پہلے ابتدائی اسلام میں روزہ جب فرض ہو رہا تھا تو تدریجی طور پر فرض کیا گیا تو پہلے صرف ابتدا دس محرم کا عشورہ کا جس کو عشورہ کا روزہ کہا جاتا تھا دس محرم کا روزہ فرض تھا ابتدائی اسلام میں صرف دس محرم کا اور اس کے بعد جب لوگ تھوڑے سے عادی ہو گئے یعنی دس سال میں صرف ایک ہی روزہ رکھنے کا پھر اس کے بعد ہر مہینے ہر اسلامی مہینے کے تیرہ چودہ پندرہویں تاریخ کو ہر اسلامی مہینے کے تیروے چودوے اور پندرہ تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم کیا گیا اور یہ فرض تھا یعنی مہینے میں صرف تین دن جن کو آئی ایم کہا جاتا ہے تیرہ چودہ پندرہ پھر جب لوگوں کو مسلمانوں کو اس کی عادت پڑ گئی تو بعد میں یہ اختیار بعد میں جو ہے نا پھر رمضان کے مہینے میں روزے فرض کیے گئے یعنی سب سے پہلے پہلے نمبر پہ یوم عاشورہ کا روزہ فرض کیا گیا یعنی پورے سال میں ایک روزہ اس کے بعد تدریجی طور پر ہر اسلامی مہینے کے تیروے چودوے اور پندرہویں تاریخ کو روزہ فرض کیا گیا تخیر کے ساتھ یعنی اگر وہ چاہتے تو روزہ رکھتے اگر چاہتے تو فیڈیا دے دیتے اور اس کے بعد جو ہے نا پھر رمضان کے مہینے میں یعنی متعین مہینے میں رمضان کے مہینے میں پورے مہینے کے روزے فرض کیے گئے کبھی انتیس کو اور کبھی تیس کا اور شام جو ہے نا انتیس سے دیکھ لیا جاتا ہے اور کبھی جو ہے نا تیس پورے ہونے کے بعد تو اس طرح رمضان کا جو فرضیت ہے وہ تدریجی طور پر ہوا ہے تو ابتدا مسلمانوں کو جو ہے نا اختیار تھا کہ رمضان کے شروع میں جب روزہ فرض کیا گیا تھا کہ روزہ رکھے یا فدیہ دے رہے بعد میں جب آیت کریمہ نازل ہوئی کہ من فمن تو اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد جو اختیار تھا اور اور روزے میں اختیار ختم کیا گیا ہر مسلمان پر پاؤ مرد ہو یا عورت ہو اس پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہاں اس وقت آج بھی اگر کوئی بوڑھا آدمی ہو یا بوڑھی عورت ہو اور وہ یہ روزے نہ رکھ سکتے ہو تو ان کے لیے آج بھی فدیے کی گنجائش ہے فدیہ وہ دے سکتے وجہ سے شیخ فانی ہو اتنے بڑے عمر کے ہو کہ ان کے ٹھیک ہونے کا یا ان کے صحیح ہونے کا ان کے تندرست ہونے کا امکان نہ ہو اگر انہوں نے فدیہ ادا کر دیا یہ گمان تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوں گے بعد میں اور ٹھیک ہو گئے تو ان کا جو فدیہ ہوگا وہ للہ ہوگا اور بعد میں اگر وہ ٹھیک ہو گئے ان کی صحت ٹھیک ہو گئی ہے تندرست ہو گئی ہے صحیح ہو گئی ہے تو انہیں روزے روزوں کی قضا کرنا ہوگی ہاں البتہ عورتیں جو ہے عورتوں کے لیے جو ہے نا جو ان کی ترتیب ہوا کرتی ہے اس میں اگر یہ رمضان کی مہینے آتے جائے تو ان کے لیے وہ معاف ہے نمازوں کا مطلب نمازیں تو بالکل معاف ہے نمازیں تو بالکل نہیں پڑے گی لیکن روزوں کی پھر قضائی ہوگی پتہ نہیں آج نیٹ ورڈ کا مسئلہ تو یہاں پہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہاں پہ نظر نہیں آ رہا تھا تو اس وجہ سے میرا خیال میں کچھ ابتدا سے صحیح سٹارٹنگ جو ہے نا صحیح شروع نہیں ہوا ابھی ٹیم پر ہو گیا اور کسی کلاس والے بھی وہ کر رہے تو اس کا جو پس منظر تھا اور شہ نظر تو پڑھ لیا تو انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو اس کی جو تفصیل اور تشریح ہوگی وہ ہم کل پڑھ لیں گے یا اگر نو بجے کے ابھی تو ساڑھے نو ہو رہا ہے دس بجے کے بعد اگر اور کلاس نہ ہو جب یہ کلاس ختم ہو جائے دوسری کلاس اگر دس بجے کے بعد کلاس نہ ہو تو دس بجے کے بعد پڑھ لیتے ہیں اور نہ پھر اگر زندگی باقی رہی تو کل ان شاء اللہ پڑھ لیں گے آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ